محمد سورہ محمد مدنی ہے اس میں اڑتیس آیتیں ہیں اور چار رکو ہیں نام آیت دو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سے ماخوذ ہے اس صورت کا ایک دوسرا نام قتال بھی ہے جو آیت بیس فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ سے ماخوذ ہے زمانہ نزول ماوردی کا قول ہے کہ یہ صورت تمام کے نزدیک مدنی ہے ابن عباس اور قطادہ نے آیت تیرہ وکمن مِّن قریت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت حجت الوداع کے بعد مکہ سے روانگی کے وقت نازل ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا